حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لانت کی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ترانوے